بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقتم باللسانی لسانی قولی بائیس فروری دو ہزار پندرہ آپ کو معلوم ہے کہ حال میں واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی گئی اس کا سبب یہ تھا کہ حال میں پیرس میں جرمنی میں ڈنمارک میں کچھ مسلم آرگنائزیشنس نے دھماکے کیے اس سے اسلام دوبارہ نیوز میں آ گیا لوگ سوچنے لگے تو پریزیڈنٹ اوباما نے وائٹ ہاؤس میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی جس میں سکسٹی کنٹریز کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا اور مسلم آرگنائزیشنس کے لوگ اس میں بلائے گئے تھے تو یہ کانفرنس تین دن رہی یعنی سترہ فروری اٹھارہ فروری انیس فروری دو ہزار پندرہ اس کی رپورٹ ابھی کل کے اخبارات میں تھی آج بھی ہے اس کے ریفرنس میں میں اس وقت کچھ کہنا چاہتا ہوں اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ پریزیڈنٹ اوباما بابا نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کے نام پر جو وائلنس کیا جا رہا ہے اس کا کوئی تعلق اسلام کی اوریجنل ٹیچنگ سے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کی گئی ہے ایک پیرل آئیڈیالوجی اسلام کے نام پر وہ اس کی ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ یہ طالبان یا القاعدہ ان لوگوں نے خود وہ آئیڈیالوجی ڈیولپ نہیں کی بلکہ خود وہ اس آئیڈیالوجی سے انسپائر ہوئے اور جو کچھ کیا انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت صحیح کہی ہے نے لیکن انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ what is that parallel ideology specific طور پر نہیں کہا انہوں نے تو یہاں تک تو بات اٹھ کے صحیح ہے کہ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے اسلام کی تمام ٹیچنگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پیس سے ریلیٹڈ ہے اسلام کا مطلب ہے قرآن اور سننا اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو مارو کاٹو تو یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ ایک پیرل آئیڈیالوجی ہے جو اسلام کے نام پر ڈیولپ کی گئی ہے وہ اس کی ریسپانسبل ہے اب سوال یہ کہ وہ پیرل آئیڈیالوجی ہے کیا یہ انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا دیکھیے میں نے اس سبجیکٹ کا بہت زیادہ پڑھا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پیرل آئیڈیالوجی ہے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام یہ ٹوینٹی سینچری میں ہوا یہ ٹوینٹی سینچری میں ہوا اس کے دو خاص چیمپئن تھے عرب ورلڈ میں تھے سید قطب اور انڈین سب کانٹینٹ میں تھے سید اب مولودی ان لوگوں نے یہ پولیٹیکل انٹرپریشن آف اسلام کا تصور جو ہے ڈیولپ کیا اور اس کے بعد جو حالات تھے ٹوینٹی سینچری کے ان حالات میں یہ نظریہ بہت پھیلا مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے اور بہت زیادہ لوگ اس سے انفلوئنس کیے یہ ہے آجال جی پولیٹیکل انٹرپریشن آف اسلام کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پچھلے ہزار سال سے اسلام شروع ہونے کے بعد ہزار سال تک سبجیکٹ آف فالوئنگ بنا ہوا تھا یعنی پیروی کرنے کا مذہب کہ اسلام کی پیروی کرو اسلام کو فالو کرو تو فالوئنگ کا سبجیکٹ بنا ہوا تھا جتنے بھی لوگ اٹھے اس دور میں وہ سب یہی کہتے رہے کہ اسلام کا اتباع کرو اس سے تم کو اللہ کی رحمت ملے گی اتباع یعنی فالوئنگ لیکن ٹوینٹی ایسٹ سینچری میں جو نظریہ ڈیولپ کیا گیا پولیٹیکل انٹرپریشن کا اس نے بنا دیا اسلام کو سبجیکٹ آف امپوزیشن یعنی پہلے اسلام تھا فالوئنگ کا سبجیکٹ اور وہ بن گیا امپوزیشن کا سبجیکٹ یہ ہے پہلا ڈائڈالی اور یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ٹیرز بایا کیونکہ دیکھیے جب آپ یہ کہیں کہ اسلام کو اتباہ کرو اسلام کو فالو کرو تو فوکس اپنے آپ پر جاتا ہے کہ مجھے کرنا ہے مجھے کرنا ہے مجھے کرنا ہے مجھے اللہ کی معرفت حاضر کرنا ہے مجھے اللہ پر یقین پیدا کرنا ہے مجھے اللہ کا عابد بننا ہے مجھے اللہ کے پسند اللہ کی پسند والی زندگی کو اختیار کرنا ہے اور پھر پیسفل انداز میں دعوت کا کام کرنا ہے تو جب اسلام فالوئنگ کا سبجیکٹ ہو تو یہ ہوتا ہے لیکن جب اسلام امپوزیشن کا سبجیکٹ بن جائے تب کیا ہوتا ہے فوکس بدل جاتا ہے تب جاتا ہے باہر کا ایک سسٹم جو ہے اس کو بدلنا ہے یہ آ جاتا ہے یعنی اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے سسٹم کو بدلنا کیوں جب آپ امپوز کرنا چاہیں گے تو وہاں پر کوئی رول کر رہا ہے کوئی کسی گورنمنٹ قائم ہے کسی کی اتارٹی ہے وہاں پر تو جب تک اس کو آپ ہٹائیں نہیں تب تک اپنی پسند کی بات کو آپ امپوز کیسے کریں گے تو جن لوگوں نے اسلام کو بنا دیا امپوزیشن کا سبجیکٹ وہ ہے ذمہ دار اس بات کے کیونکہ ہوا کیا جو لوگ اس سے انفلوئنس ہے پہلے تو انہوں نے چاہا کہ ہم پرسویٹ کریں لوگوں کو پرسویٹ کر کے کہیں امپوز کرو اسلام کی ٹیچنگ کو لیکن اس سے کامیابی نہیں ہوئی پھر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے شروع کر دیا فائٹنگ فائٹنگ شروع کی یہ وہ پورا گروپ جو پولیٹیکل انٹرپریشن سے متاثر ہوا پہلے دن انہوں نے ٹریڈمنٹ چلایا بلکہ دھیرے دھیرے ایسا ہوا وہ پہلے وہ بھی پیسفل انداز میں کام کرتے تھے یعنی لٹریچر پھیلانا اسپیچز دینا لیکن جب اس سے کام نہیں چلا تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا اور چاہ کہ جو لوگ اتارٹی میں ہیں جو پولیٹیکل سیٹ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں ان کو ہٹائیں ہم اس پر بیٹھے تاکہ ہم امپوز کر سکیں اسلام کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں مثلاً قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اے دلو اے دلو کے مانے جسٹس کو فالو کرو اے دلو قرآن میں ہے کہ جسٹس کو فالو کرو یعنی انصاف کے طریقے پر چلو لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو یہ کر دیا کہ جسٹس کو نافذ کرو یعنی لازم کو متدب بنا دیا یہ جو حکم تھا قرآن جیت میں وہ لازم کے سیغے میں تھا اس کو انہوں نے متعدد کے سیگے میں ڈھال دیا عدل کی پیروی کرو کا حکم تھا لیکن بنا دیا کیا عدل کا نظام قائم کرو عدل کا سسٹم قائم کرو اس کی ایک مثال ہے سید قطب کتاب العدالت فی الاسلام اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اصل کتاب عربی میں ہے اس کا ٹرانسلیشن اور زبان میں ہوا ہے تو ایک مثال میں نے دی کس طریقے سے ایسا ہوا فالوئنگ کے بات کو بات بنا دیا کہ جسٹس کو فالو کرو جسٹس کی پیروی کرو اس کو بنا دیا کہ جسٹس کا نظام قائم کرو یہ بلا شبہ غلط انٹرپریشن تھا اس سے پورا اسلام ہی بدل گیا یعنی ریلیجن آف پیس جو تھا وہ ریلیجن وائلنس بن گیا کیونکہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ امپوز کرنا چاہیں گے تو آپ کو اتارٹی کو پڑے گا ان کو انسیٹ کرنا پڑے گا ان کو جب سیٹ کریں گے تو ظاہر وہی مقابلہ کریں گے پھر لڑائی چھڑے گی اس طریقے سے ایسا ہوا تو وائٹ ہاؤس کے کانفرنس میں جو ٹاپک رکھا گیا تھا وہ تھا countering violent extremism countering violent extremism یہ ٹاپک میں سوچتا ہوں کہ بہت صحیح ہے لیکن اصل بات اس میں واضح نہیں ہوئی اصل بات اس میں انہوں نے کلیئر نہیں کر سکے وہ کہ اسلام کا جو انٹرپریشن دیا گیا جس کی وجہ سے اسلام اتباع کا سبجیکٹ نہ رہا بلکہ نفاذ کا سبجیکٹ بن گیا نفاذ یعنی امپوز کرنا اس کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کو لٹریچر کے ذریعے کاؤنٹر کرنا پڑے گا آپ اگر بم ماریں بم مار کے کچھ لیڈروں کو ختم کر دیں اس سے یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے آپ کو آئیڈیالوجی کے ذریعے سے لٹریچر کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں خود امریکہ کے حوالے سے اس سے پہلے جب انیس سو سترہ میں رول قائم ہوا اور بڑھ کر کے پھر وہ یو ایس ایس آر بنا سوویت یونین تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم دنیا سے کیپٹلسٹ سسٹم کو ختم کریں گے ہماری لڑائی ہے کیپٹلسٹ سسٹم سے اور چونکہ امریکہ یعنی کیپٹلسٹ سسٹم کا لفظ جو ہے یہ خود وہ لوگ نہیں وعدہ کیا جو کہ خود امریکہ کا وضع کردہ نہیں ہے وہ تو اس کو فری اکانمی کہتے ہیں وہ بٹس اکانمی نہیں کہتے اس فری اکانمی یہ تو نام دیا ہے کمسٹوں نے تو بہرحال اس وقت یہ ماحول پیدا ہوا سوویت یونین اور یو ایس اے میں ایک رائبلی قائم قائم ہوگی اور کول وار شروع ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں امریکہ کامیاب ہوا اور کمسٹ امپائر ختم ہو گیا لیکن کیسے ختم ہوا امریکہ نے کبھی بھی کمسٹ امپائر پر بمبارٹمنٹ نہیں کیا تھا کبھی بھی نہیں کیا تھا لٹریچر کے ذریعے سے انہوں نے مقابلہ کیا ہر زبان میں لٹریچر فلڈ کر دیا انہوں نے مائنڈ ہائر کیے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو یوگوس سلح کا ایک کمسٹ تھا جو منرف ہو گیا تھا اس کا نام تھا بلوان جیلاس اس نے ایک کتاب لکھی نیو کلاس اس کا نام تھا تو اس میں اس نے دکھایا تھا کہ کمسٹ لوگ چاہتے تھے کلاس لیس سوسائٹی بنانا لیکن پریکٹیکلی کیا ہوا کہ ایک نیا کلاس وجود میں آ گیا اور وہ وہی ظلم کر رہا جو پچھلے لوگ کرتے تھے تو نیو کلاس جو ہے امریکہ نے ہر زبان میں اس کو چھاپ کر پھیلایا اس زمانے میں اس پر ایک انٹروڈکشن چھپا تھا ریڈر ڈائجسٹ میں اس کا ٹائٹل دیا تھا انہوں نے the book that is shaking the کامسٹ ورلڈ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو خود اپنے تجربے سے جاننا چاہیے خود اپنے تجربے سے کہ یہاں بھی وہی چیز درکار ہے ایسی بک درکار ہے جو ٹیرسٹ ورلڈ کو ہلا دے ایسی کتاب درکار ہے کہ دا بک دا شیکنگ دا ٹیرسٹ ورلڈ اور کوئی طریقہ اس کو ختم کرنے کا نہیں ہے یعنی انہوں نے جو ٹائٹل دیا تھا کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم تو اس طرح نہ تو آپ کانفرنس سے کر سکتے کام نہ بمبارٹمنٹ سے کر سکتے اس کے لیے لٹریچر ہے بہت ہی پاور فل لٹریچر اور خود امریکہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ پاور فل لٹریچر ہی سے کمرس پار کا خاتمہ ہوا اس کی آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی جس پہ کھڑا ہوا تھا کمرس پار اس آئیڈیالوجی کو انہوں نے ڈیمالش کر دیا یعنی امریکہ کو بہت سے ایسے لوگ ملے بہت سے مائنڈ جنہوں نے امریکہ کا سپورٹ یعنی دیا کتابیں لکھ کے تو اس کی وجہ سے وہ ہل گیا وہ دوبارہ یہی کام کرنا ہے اب جو ٹیررزم ہے جس کا خطرہ پوری سولہ ورلڈ کو پیش آ رہا ہے تو انہیں ایسی لٹریچر چاہیے ایسی بکس چاہیے جو ان کی آئیڈیالوجی کو ڈیمالش کرے ان کی بنیادوں کو اٹھا دے تب جا کر ان کا مائنڈ بدلے گا جب مائنڈ بدلے گا تب جا کر کے نئی دنیا بنے گی آپ جانتے ہیں کہ یونیسکو کا نظریہ ہے ڈکٹم ہے کہ وائلنس بگنس فرام مائنڈ تو موجودہ جو ٹیررزم ہے موجودہ جو وائلنس ہے اسلام کے نام پر وہ بھی مائنڈ سے شروع ہوا ہے مائنڈ سے اس کا خاتمہ بھی مائنڈ میں ہوگا یعنی ایسی آئیڈیالوجی ڈیولپ کی گئی جس کے اندر وائلنس کو جسٹیفائی کیا گیا تھا اب دوبارہ ایسی آئیڈیالوجی ڈیولپ کرنی پڑے گی جو وائلنس کو بتائے کہ سب سے بری چیز وائلنس ہے اور پیس سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے یہاں میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام ہر اعتبار سے ریلیجن آف پیس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کا سپورٹ بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سپورٹ بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سپورٹ سے ایسا ہوا ہے بہت زمانے میں کہ ایک نیا دور وجود بایا ہے جو پورا کا پورا پرو اسلام دور ہے اسلام نے اس کی پیشگوئی کی تھی اور یہ حدیث میں موجود ہے یہ روایت کہ ان اللہ لو حضر الفاجر اللہ اس دین کی مدد یہاں فاضر میں سوچتا ہوں کہ سیکولر لفظ صحیح ترجمہ اس کا ہوگا کہ اللہ سیکولر لو کے ذریعے اس دین کی تائید کرے گا سیکولر لوگوں کے ذریعے تو ہوں کہ ماڈرن سولا جو ہے یہ جو ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اسی کا مزداق ہے ماڈرن ایج میں جو جو سائنس ڈیولپ ہوئی ڈیموکریسی کا جو دور آیا اور ریلیجس فریڈم کا جو دور آیا اور اوپننیس کا جو دور آیا اور بہت سارے جو چیزیں ہوئیں وہ سب پوری کی پوری سپورٹ کر رہی ہیں اس بات کو کہ اسلام کو آپ پیسفل طریقے سے دنیا سامنے پیش کر سکیں اور کوئی چیز آپ کے رکاوٹ نہ بنے میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے یعنی ایک واقعہ اس دور میں ہوا ہے پہلی بار جو کبھی ہسٹری میں نہیں تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو فریڈم آف ایکسپریشن کو انسان کا ایبسلوٹ رائٹ مان لیا گیا ہیومن رائٹ کا جو کانسپٹ ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے ذریعے اسٹیبلش ہو چکا ہے اور دنیا کی ایک سو بانوے حکومتوں نے جس پر تصدیق کی ہے جو آپ پریکٹیکلی ساری دنیا مان چکے اس بات کو کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ انسان کا ایپسلوٹ رائٹ ہے کسی بھی ایکسکیوز پہ آپ اس کو نہیں کر سکتے صرف ایک ہی بات کہ آپ وارث نہ کریں اگر آپ وارث نہیں کرتے تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ جو مذہب چاہتے ہیں اس کو مانیں اس کو پروپگیٹ کریں اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا لیکن کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو وائلنس سے بچنا ہوگا موجودہ زمانے میں موجودہ زمانے میں جو کلچر آیا ہے اس کلچر کی بہت ہی اگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو یہ کلچر کیا ہے جس چیز کو ہم ماڈرن سیوائزیشن کہتے ہیں جدید دور کہتے ہیں جدید کلچر کہتے ہیں اس کا کرکس کرکس کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب امریکہ کو فریڈم ملی تو ایک امریکن اپنے گھر سے باہر نکلا اور روڈ پر وہ چل رہا تھا ایسے ہاتھ ہلاتے ہوئے بہت ہی جوبیلینٹلی تو اس کا ہاتھ جو ہے کسی کے ناک سے لگ گیا ایک اور آدمی چل رہا تھا روڈ پر کوئی پاسر بھائی تو اس کا ہاتھ اس کی ناک پر لگ گیا تو اس نے کہا کہ what is this nonsense why you hit my nose تو اس امریکن نے کہا کہ آج امریکہ آزاد ہے میں اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں تو اس نے بہت پلائٹلی کہا کہ your freedom ends where my nose begins اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ہارمفل نہ بنیں جب تک آپ وائلنس نہ کریں جب تک کسی کی نوز کو ہٹ نہ کریں آپ تب تک آپ کو ٹوٹل فریڈم ملا ہوا ہے ٹوٹل فریڈم اس کو مانے ہے کہ آپ جس مذہب کو چاہے مانیے جس مذہب کی چاہے تبلیغ کیجیے کوئی رکاوٹ نہیں دون میں جبکہ اس سے پہلے پوری ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں تھا اس سے پہلے کی پوری ہسٹری جو ہے وہ ریلیجس پرسیکوشن کی ہسٹری ہے پوری ہسٹری ریلیجس پرسیکوشن کی ہسٹری ہے تمام پیغمبر جو ہے سب پیغمبر کو ریلیجس پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ ماڈرن سیولاشن جو ہے اس نے پہلی بار ایسا کیا ہے پہلی بار کہ دنیا کو ریلیجس فریڈم کی نعمت ملی ہے ریلیجس فریڈم صرف اس شرط کے ساتھ کہ آپ دوسرے کے لیے ہارمفل نہ بنے تو یہ تو این ہمارے حق میں ہے یعنی زمانے کی یہ تبدیلی این ہمارے حق میں ہے لیکن یہ جو اٹھے جنہوں نے پولیٹیکل دیا اسلام کا انہوں نے سارا کام بگاڑ دیا یعنی اللہ تعالی نے ایک لمبے پروسیس کے ذریعے یہ کیا تھا کہ دنیا میں جس فریڈم کا زمانہ آیا اوپننس کا زمانہ آیا کمیونیکیشن کا زمانہ آیا پرنٹنگ پریس آیا یعنی وہ ساری چیزیں وجود میں آئی جو ضرورت جس کی ضرورت ہوتی ہے کسی مشن کو پھیلانے کے لیے تو اب تو اویل کرنے کا وقت تھا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دور جو ہے اپرچونٹی ایکسپلوژ کا دور ہے کہا جاتا ہے کہ نالج ایکسپلوژن کا دور ہے یہ صحیح ہے کہ نالج ایکسپلوژ ہوا ہے لیکن اسی کے ساتھ میں کہوں کہ یہ اپرچونیٹی ایکسپلوژن کا دور ہے پہلے زمانے اپرچونیٹی بہت ہی لمیٹڈ لوگوں کو ملا کرتی تھی یعنی کنگ کو لینڈ لارڈ کو بڑے لوگوں کو اب ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے ایک حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا جب انترل اور حفاط ہوفا تھا بنیاد کہ ننگے پائے والے اور ننگے بدن والے لوگ بڑ بڑی بلڈنگیں بنائیں گے انترل اور حفاط ہوفا تھا بنیاد یہ کیا یہ تمثیل کی زبان میں اس کا مطلب یہی ہے اپرچونیٹی اتنا زیادہ بڑھے گی اتنا بڑھے گی اتنا بڑھے گی کہ عام لوگ بالکل کامن قسم کے لوگ بھی بڑے بڑے ترقیاں کریں گے وہ دور ہے اس سے پہلے کا خود میرے بچپن میں ایسا نہیں تھا کہ عام لوگوں کو موقع ہو ترقی کرنے کا کیونکہ زمینداری کا زمانہ تھا تو یہ ماڈرن کی وجہ ایسا ہوا ہے کہ ایکسپلوژن ہوا ہے اپرچونیٹی کا اور ہر ایک کو موقع ملا تو اس حدیث میں تمسیل زبان میں یہ کہا گیا ہے کہ اپرچونیٹی اتنی بڑھیں گی اتنی بڑھیں گی کہ عام لوگوں تک پہنچ جائیں گے وہ دور ہے تو یہ دور وہ تھا کہ جب اسلام ماننے والے اس واقعے کو ایکچولاز کر سکے جس کو حدیث پیشینگوئی کی گئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا کلمہ یا ورڈ آف گاڈ ہر گھر میں پھیل جائے گا ہر گھر میں پہنچ جائے گا ہر گھر میں پہنچ جائے گا ایک کیسی عجیب پیشن ہوئی تھی کہ اسلام کا کلمہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے گھر میں پہنچ جائے گا دیکھیے اس واقعے کو ہونے کے لیے کیا چاہیے جاگرفی کا علم چاہیے اور سیون سینچری میں جاگرفی کا علم نہیں تھا اس کے لیے کمیونیکیشن چاہیے اوپننیس چاہیے پرنٹنگ پریس چاہیے میڈیا چاہیے ٹیکنالوجی چاہیے یہ سب نہیں تھا اس اس زمانے زمانے میں میں یہ سب نہیں تھا تو یہ پیشینگوئی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے پیغبر کو کہ یہ دور میں لے آؤں گا دنیا میں تو دور اللہ تعالیٰ ہے اب موقع تھا کہ اسلام کے پیغام کو اسلام اللہ کے میسج کو اسلام کا مطلب ہے اللہ کے میسج کریٹر کے میسج اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ what what the creation plan of God یہ جو بنائی اللہ تعالیٰ نے دنیا اتنی بڑی دنیا بنائی گلیکسی بنائی سولر سسٹم بنایا انسان کو پیدا کیا پلانٹ ارتھ بنائی یہ سب کس لیے what is the creation plan of God یہ بتانے کے لیے اسلام آیا لیکن پہلے زمانے میں وہ سادھن نہیں تھے وہ ریسورسز نہیں تھے کہ اس کو عام کیا سکے بہت ہی محدود دارے باقی رہا وہ کیونکہ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے ارض کیا دنیا کے جاگرفک انسان نہیں جاتا تھا بس کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کہیں امریکہ ہے کہیں آسٹریلیا ہے یہ تو اب ہم جانتے ہیں جب یہ سارا بات ہو گئی یعنی وہ نالج انسان کو حاصل ہو گئی وہ ٹیکنالوجی حاصل ہو گئی وہ ریسورسز مل گئے تو اس وقت ان لوگوں نے جنہوں نے پولیٹیکل انٹرپریشن دیا سارا معاملہ بگاڑ دیا یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا اسلام ایک لیگل سسٹم ہے ایک سوشل سسٹم ہے اس کو امپوز کرنا ہے اب لوگ جب نکلے امپوز کرنے کے لیے وہ جمع اتارٹی بیٹھی ہوئی ہے تو اسے لڑنے لگے ان لوگوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ وقت آ گیا کہ جب کہ اسلام کے پیغام کو ساتھ میں بچاؤ اسلام کے پیغام کا مطلب کیا ہے دنیا کو یہ بتانا کہ خالق نے دنیا کیوں بنایا یہ بتانا آخرت کے بعد بتانا جنت کے بتانا دوزخ کے بعد بتانا یہ تھا اصل مقصد تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ٹیررسٹ آئیڈیالوجی کو ڈیمالش کریں آئیڈیالوجی کے ذریعے کاؤنٹر آئیڈیالوجی کے ذریعے کاؤنٹر آئیڈیالوجی کے ذریعے اس کو ڈیمالش کریں اور مسلمانوں کو بتائیں اور پھر مسلمان ساری دنیا کو بتائیں کہ اسلام ہے کیا اسلام کوئی کلچرل سسٹم نہیں ہے اسلام کوئی کلچرل سسٹم نہیں کہ کلچر فالو کر لو تو اسلام ہو گیا نہیں اسلام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو منتخب کیا اور اس پر ایک کتاب اتاری اور اس کتاب کو محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لیے قرآن جو محفوظ کتاب ہے تو کوئی بھی کتاب جو سیون سینچری میں یا اس سے پہلے لکھی گئی ہو آج محفوظ نہیں ہے ویسی کے ویسی تو قرآن ویسے کے ویسی محفوظ ہے جبکہ اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھا کتابوں کا محفوظ ایڈیشن کوئی آنا یہ اس وقت پاسبل ہوا ہے جبکہ دنیا میں پرنٹنگ پریس ہے اس وقت پرنٹنگ پریس تھا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پرنٹنگ پریس پیدا کیا تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ انسان یہ جان لے کہ خدا نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے کیونکہ جیسا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کہ سارے انسان جو پوری ہسٹری میں پیدا ہوئے سب حش کے میدان میں اکٹھا کیے جائیں گے یوم یوسر ناصر بلا سارے ہی انسان جو پوری ہسٹری میں پیدا ہوئی مرد اور عورت ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ خدا تو نے ہم کو پیدا کر دیا اور یہ بتانے نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیا پرپز ہے what is the purpose of life یہ تو بتایا نہیں آپ نے ہم کس بات کے لیے پکڑ رہے ہیں ہم کو آپ اس کے لیے اسلام آیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہارا ایک خالق ہے تمہارا ایک کریٹر ہے اس کریٹر نے خاص مقصد کے تحت تم کو بنایا ہے اور تم کو جمع ہونا اللہ کے سامنے اور اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے یہ ساری باتیں بتانا جس کو میں کہا کہتا ہوں کرشن پلان آف گاڈ تو اسلام یہ ہے اسلام کوئی کلچر نہیں کوئی کمیونٹی کلچر نہیں اسلام اللہ کا پیغام ہے یہ بتانے کے لیے سارے انسانوں کو کہ تم کو کس لیے پیدا کیا گیا تمہارا فیوچر جو ہے ٹرنل فیوچر وہ کس طرح سے اچھا بن سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے مطابق انسان ابدی طور پر پیدا کیا گیا ہمیشہ انسان کو زندہ رہے وہ جو ابدیت ہے وہ کیا ہے کل میں نے پڑھا ایک اسٹیفن ہاکنگ کا ہے رپورٹ آئی ہے اخباروں میں اس نے کہا کہ یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس پر انسان اب بہت دیر تک نہیں رہ سکتا اب ہمیں ایک اور پلانٹ ڈیولپ کرنا چاہیے یعنی سورج کے گرد ارد گرد جو کئی پلانٹ گھوم رہے ہیں جو ابھی بیرن ہے ابھی زمین کی طرح نہیں ہے وہ تو اس کا مقصد تھا کسی پلانٹ کو مارس کو ہم لیں اور اس کو ڈیولپ کر کے زمین جیسا بنائیں تو میں نے کہا کہ یہ بدائے یعنی ویسے تو یہ ایک رومینٹک آئیڈیا ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی پلانٹ کو اڈاپٹ کرے اور اس کو ڈیولپ کر کے زمین جی-، جیسا بنا دے وہاں پانی ہو وہاں گرینری ہو یہ انسان کے وس میں نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک ایک میسج ہے ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اٹرنل لائف میری ہو انسان بائی نیچر چاہتا ہے کہ اٹرنل لائف میری ہونی چاہیے اب زمین میں جب اس قابل نہیں رہے گی کچھ دنوں میں کہ انسان رس کے تو پھر میں کہاں رہوں گا میری اٹرنیٹی کے لیے کوئی اور جگہ چاہیے یعنی انسان کے نیچے بول رہا ہے تو یہاں ہمیں بتانا ہے انسان کو کہ وہ ایک اور دنیا اللہ نے بنائی ہے قرآن میں ہے کہ وہ بالکل شعین خلقنا دو جین یعنی پیار کی شکل میں بنایا تو یہ قرآن میں بتایا گیا کہ یہ دنیا ایک پیار ورلڈ ہے یہ ایک پیار ورلڈ ہے یعنی اس دنیا کے ساتھ ایک اور دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آخرت ایک یہ دنیا جہاں ہم طور پر ہوتے ہیں ایک اور دنیا جو ہم طور پر رہیں گے جس کو آخرت کو دنیا کہا گیا ہے قرآن میں سب سے زیادہ یہی بات ہے سب سے زیادہ قرآن جو بات کہی کہی گئی گئی ہے وہ یہی یہ دنیا جو ہے ایک پیئر ورلڈ کی شکل بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ایک اور دنیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیفن ہاکنگ کی جو بات ہے بدائے ایک رومانٹک بات ہے لیکن اس کے اندر ایک سچائی چھپی ہوئی ہے کہ انسان نیچر مانگ رہا ہے کہ مجھے ایک اور دنیا دو یعنی ایک کریٹر مجھے ایک اور دنیا چاہیے تو یہ سب باتیں قرآن میں ہیں انسان کو اگر ہم بتائیں ضرور انسان اس کو سوچے گا اس پر غور کرے گا اور بچتا ہوں کہ قدیم زمانے میں یہ باتیں کہنے کا وقت نہیں آیا تھا کیونکہ اس وقت وہ ڈیٹا موجود نہیں تھا وہ فریم ورک موجود نہیں تھا ہوں کہ مردہ جو سائنس ہے اس نے پہلی بار وہ ڈیٹا فراہم کیا ہے جس کے بیس پر ہم اسلام کی سچائی کو لوگ سامنے لا سکے اور وہ فریم ورک دیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو سکے انڈرسٹینڈیبل مثال کے طور پر دیکھیے قرآن میں ایک آیت تھی ان سماوات بل ارد کانتا رتکن ففا تک نہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو کھول دیا کا مطلب کوئی نہیں جانتا تھا ہزار سال تک بگ بینگ کی تھیری جب سامنے آئی آپ جانتے ہیں کہ بگ بینگ ایک اسٹیبلش تھیری بن چکی ہے تب معلوم ہوا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور اس سے ایک بہت بڑی بات سامنے آئی دیکھیے خدا کے وجود کے بارے میں پچھلے تمام فلاسفرس یہ کہتے تھے کہ اسی دنیا ہی کو ایٹرنل مانتے تھے کوئی اور خدا ہے وہ اٹرنل ہے اس کی وجہ اس دنیا کو نہیں یعنی مادہ قدیم ہے جو کہتے تھے روایتی زبان میں کہ یہ دنیا جو ہے یہی قدیم ہے یعنی قدیم مانے یعنی سے چلی آ رہی ہے یہ جو دنیا اس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اٹرنیٹی سے چلی آ رہی ہے اس میں خدا کے لیے کچھ جگہ نہیں تھی دنیا اپنے آپ چلی آ رہی ہے تو خدا کی ضرورت کیا ہے لیکن بگ بینگ تھری میں ثابت کیا کہ اس کی ایک بگننگ ہے تیرہ بلین سال پہلے یہ شروع ہوئی تو جب آپ یہ مان لیں کہ دنیا کی ایک بگننگ ہے تو اس کا ایک بگنر بگنر ہونا چاہیے if is beginning must be a تو کتنی بڑی بات سائنس نے بتائی ہے کہ اس سے پہلے تمام فلاسفر سمجھتے تھے کہ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا اپنے آپ چلی آ رہی ہے جب یہ ثابت ہو جائے ثابت ہو جائے کہ نہیں چلا رہی ہے بلکہ تیرہ بلین سال پہلے شروع ہوئی تب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ دیر بی آئی بگنر کتنی بڑی بات دی سائنس نے لیکن ہم اس کو اویل نہیں کر سکے کیونکہ ہم پولیٹیکل تھیوری جو مسلمانوں نے بنائی کچھ مسلمانوں نے اس کی وجہ سے مسلمان میں پڑ گئے گن اور بم کچر پھنس گئے وہ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جس سے میں مانتا ہوں کہ ماڈرن سولاشن سپورٹنگ سولاشن ہے اسلام کے لیے وہ اسلام کی دشمن نہیں ہے سپورٹنگ سولاشن اس نے وہ ڈیٹا دیا وہ فریم ورک دیا وہ سادھن دیے وہ ٹیکنالوجی دی جس جس کو استعمال کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں تو یہ ہے وہ بات جو میرے مائنڈ ٹریگر ہوا وائٹ ہاؤس کی رپورٹ کو پڑھ کر کے تو میں نے چاہ کے آپ کے سامنے باتیں رکھوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو توفیق دے کے آپ وقت کی ضرورت کو سمجھیں اور اس کو لے کر دنیا کے سامنے پیش کریں یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سارے سامان مہیا ہے صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ وانس نہ کریں ہارمفل نہ بنے تو ساری دنیا کھلی ہوئی آپ سب کچھ آپ کا ہے پوری دنیا کا آپ کے مواقع کو اویل کر سکتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم وقت کے اس پیغام کو سمجھیں اور اللہ کی اسکیم کو سمجھ کر جدید مواقع کو اویل کریں جدید کو اویل کر کے اسلام کے پیغام کو اسلام کے پیسفل پیغام کو شاید دنیا کے سامنے پہنچا دیں okay we will have a very short comment and very session so the online viewers can send the online and can on info at C P S global dot O R G مولانا یہ ایک کامنٹ اور سوال آیا ہے اجمیر سے ڈاکٹر سفینہ تبسم کا اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب I must acknowledge that today for the first time I understood how political ideology has taken shape in اسلام as the religion of following was transformed into religion of imposition now it should be our goal to spread the real ideology of اسلام to counter the ideology of violence ان شاء اللہ we also should take care that we our self should not try to impose these things on others مولانا am I right in my ساشا اللہ مولانا اگلا سوال کیا ہے مولانا اقبال امری نے تمل ناڈو سے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا فالوئنگ کا سبجیکٹ امپوزیشن کیوں بنا ان کی نیت تو صحیح تھی کہ انسانیت کی نجات ہو دنیا اور آخرت میں مولانا اس میں جو مغالتا ہے نیت کا صحیح ہونے کا اس کی وضاحت مطلوب ہے دیکھیے نیت صحیح ہو یہ کافی نہیں ہے آپ کو بتانا پڑے گا کہ قرآن حدیث میں کہاں ہے ایسا مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا آپ اٹھا کر پتھر مارے اس اس کو کا سر ٹوٹ جائے تو آپ کا میری نیت تو تھی کو نماز پڑھے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے کے لوگوں کو پتھر مارو تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرو شاید دنیا میں اسلام قابل نافذ کرو سارے لوگوں کو لڑ لڑ کر کے محکوم بناؤ یہ کہاں لکھا ہوا تو نیت کا حوالہ دے کر کے آپ آسانی کر سکتے آپ کو اس کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا پہلے مولانا اگلا سوال کیا ہے مس رازیا صدیقی نے دلی سے اور انہوں نے لکھا ہے America despite having a powerful for example it countered communism with its ideological approach. However, it failed to adopt this ideological approach to deal with present day terrorism as they continue to use arms in vain. What is the reason for this failure? بال واقعات یہی ہے کہ امریکہ نے جو میتھڈ اپلائی کیا تھا رشیا پر یہاں وہ میتھڈ اپلائی نہیں کر سکا کہ سوویت یونین کا مقابلہ کیا اس نے سے جیسے کہ میں نے کیا کہ ملون کتاب کو شاید دنیا میں بہت زبانوں میں ترجمہ کروایا امریکہ نے اور اس پر وہ چھپا تھا کہ دا بک دا کامرس ولڈ یہاں بھی چاہیے تھا ایسی کتابیں تیار ہوں جو ٹیسٹ ولڈ کو ہلا دے لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ایڈوائزر اس بات کو سمجھ نہیں سکے اور نہ تو اس کا حل وائٹ ہاؤس کا کی کانفرنس ہے اور نہ بمبارڈمنٹ اس کے لیے پاور فل لٹریچر درکار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم اللہ کے فل سے یہی کام کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ میں بات کہہ رہا ہوں بلکہ ہم ہمارا جو مشن ہے سی پی ایس وہ مشن یہی ہے ہم پاور فل لٹریچر تیار کر رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ کے فل سے ہزاروں ہزار لوگ ایسے ہیں جو جن کی سمجھ میں بات آئی ہے چھوڑ دیا اس وائلنس کو مولانا اگلا سوال کیا ہے تاریخ علی صاحب نے ٹیمپا یو ایس اے سے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب thank you for sharing your perspective on the origins of terrorism I do understand the way you have explained the concept of justice in قرآن Quran clearly says that life is a trial. Then how come the religious groups like Jamaat-e-Islami in Pakistan and India and Muslim Brotherhood in Egypt are not understanding the basic thing, that is, how can life be a trial if religion is imposed on people? Maulana, please explain this. میں کیوں نہیں سمجھتے یہ ان کے دل کی بات ہے میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کے مطابق کرنی بھائی ان کے دل کا میں کیا ہے وہ تو نہیں پڑھ سکتا میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لازم کو متعدد کر دیا یعنی جو چیز فالو کرنے کے لیے تھی اس کو کہا یہ پوز کرو یہ کیا انہوں نے تو آبجیکٹو فیکٹس میں بیان کر سکتا ہوں سبجیکٹو ریزن نہیں بیان کر سکتا ہوں سبجیکٹو ریزن تو اللہ کو پتا ہے لیکن آبجیکٹو فیکٹ جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں مولانا اگلا سوال ڈاکٹر فریدہ خانم نے کیا ہے دلی سے اور انہوں نے لکھا ہے Muslims are so thinking that اسلام is a cultural system that it is very difficult to decondition them and bring them back to the original teachings of اسلام which is to develop spiritual personality so that they may find a place in paradise the eternal abode where only the purified souls will find a place. ہاں تو ٹھیک ہے صحیح بات مولانا اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر ہینا نے یو کے سے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب مے اللہ keep you healthy to continue the mission my question is when we talk about creation plan as الحمد للہ we all are doing as you have taught us Mostly people listen to us, but sometimes the criticism comes that this concept of world coming to an end and a better life after this has given the idea of doing blast and suicide bombing to end this life and this world soon and start a new one. Maulana Sahib, how can we tackle such questions? Basically, it is a stupid question. Eh? Basic بات دیکھیے ہمیشہ یہ رہے گی کہ جب ہم سوچ سمجھتے ہیں قرآن کو تو آپ سے صاحب بتائیے ہمیں کہ کہاں ہے کہ سب کو مار ڈالو تاکہ جلدی جلدی جنت مل جائے یہ یہ کہاں کہاں لکھا لکھا ہوا ہوا سے مار ڈالو جلدی سے خودکشی کر لو تاکہ جنت پہنچ جاؤ یہ کہاں لکھا ہوا تو یہ تو بالکل اسٹیپٹ باتیں ہیں جو بھی کہے کوئی بات اس کو قرآن سے یا اللہ کے رسول کلام سے بتانا پڑے گا کہ اس میں یہ بات کہی گئی ورنہ وہ بالکل رہے گی مولانا اگلا ایک سوال آیا ہے مولانا فرحاد عمری کا دلی سے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا I think that Obama speech is more like a divine warning to all the damper of political interpretation of اسلام what is your comment on that ہو سکتا ہے ایسا ہو ہو سکتا ہے باقی جو میں نے پایا ہوئی کہ وہ چیز مس کر رہی ہے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ایک پیلر آئیڈیالوجی ہے جو لوگوں کو انسپائر کر رہی ہے بغیر وہ پیلر آئیڈیالوجی کیا ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا انہوں نے اس کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے مولانا اگلا سوال ٹیمپا یو ایس اے سے تاریخ علی صاحب کا آیا ہے اور وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ can you please explain the concept of jizya? Was it relevant only during Prophet's time or does it have any relevance for other times? دیکھیے یہ ہماری جو میٹنگ ہوتی ہے وہ فقہی مسائل کے لیے نہیں ہوتی ہے اس پر میں نے کتابیں لکھی ہیں اس کو پڑھ لیجئے آپ اس وقت تو آپ وہ باتیں بتائیے جو جس کا تعلق دعوت سے ہو پیس سے ہو ہمارا موضوع جو ہوتا ہے وہ پیس اور دعوت اور معرفت یہ ہوتا ہے باقی سب فقی مسائل ہیں میری کتاب ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے اس کا نام ہے حکمت اسلام اس میں لکھا اس کے بارے میں مولانا اگلا سوال وجی الدین صاحب نے کیا ہے ممبئی سے اور انہوں نے لکھا ہے many people like the Pope's recent statement that freedom of expression is not absolute the Pope said it after the attack on Charlie Hebdo magazine in France absolute freedom can be misuse and that's why freedom must not be absolute some people say if some one abuse me I have freedom to retaliate please explain this دیکھیے دو بات ہیں الگ الگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم جو ہے بائی نیچر ایپسلوٹ ہونا چاہیے اس کو انسان سوچ سکے سوچ سکے سوچ سکے یہ ایپسلوٹ ہونا چاہیے ورنہ کریٹیوٹی رک جائے گی فریڈم پر اگر پابندی لگائیں گے تو کریٹیوٹی رک جائے گی پھر کریٹو تھنکنگ کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا انسان کی سب سے بڑی صفت یہ کہ اس کے اندر کریٹو تھنکنگ ہو انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کا تو وہ رک جائے گی اس لیے میں یہ مانتا ہوں اور اسلام کا یہی اصول ہے کہ فریڈم اٹ سیلف جو ہے وہ ٹوٹل فریڈم ہے ٹوٹل فریڈم اب اس میں دو باتیں آتی ہیں ایک بات وہ جو میں اسے پہ کہہ چکا ہوں کہ صرف یہ ہے کہ دوسرے کے لیے ہارمفل نہ بنے خود تو چاہے جتنا سوچیں آپ اپنی تھنکنگ کو جتنا ہی چاہے آپ کرے دیں اس کو اپنے مائنڈ کو جتنا چاہے استعمال کریں لیکن یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کے لیے ہارمفل بنائے کیونکہ وہ سوشل کرائم کا سبجیکٹ بن جاتا ہے وہ فریڈم کا نہیں جیسے ہی آپ دوسرے کے لیے ہارمفل بنتے ہیں تو آپ ایک سوشل کرائم کرتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل مجروح ہوا ہے تو یہ مجروح ہونا کانسیپٹ بالکل غلط ہے یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں آپ کے دل مجرور کیوں ہوا آپ کے دل کو افینڈ کیوں ہوئے آپ اس کو پوائنٹ آف ڈسکشن بنا کر اس کو بات کیجیے جس نے کوئی بات کہی ہے وہ آپ کو بری لگی ہے تو آپ سے اسے ڈسکس کیجیے اس کو پوائنٹ آف ڈسکشن بنائیے پوائنٹ آف اس کو افینڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا دل افینڈ ہوتا ہے تو افینڈ ہونے کی ضرورت ہی کیا آپ اسے ڈسکس کیجیے تو یہ دو باتیں میں عرض کروں گا کہ فریڈم کے لیے کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی ہارمفل نہ بنے ہارمفل بنے گا تو پھر وہ فریڈم نہیں ہوگی وہ سوشل کرائم ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کسی کی بات آپ کو اگر غلط بات بری بری لگ رہی ہے تو آپ اسے ڈسکس کیجیے اس کو ریزن بیسڈ ڈسکشن کیجیے اس سے اور, اور وہ اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا اس کو فائدہ ہوگا یہ دو باتیں میں کہتا ہوں مولانا اگلا سوال سنگاپور سے کیا ہے نورین ستاب نے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ regarding spreading this goal of peace isn't it the main duty of the people of Mecca as all different sects of Muslim are following their own imams but they all do take the Mecca fatwa seriously don't you think that Saudi people did in this duty why are they silent on this مجرم کی ایک کس کا نظریہ ہے مکہ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ تو سارے مسلم امو کی ذمہ داری ہے مکہ حج کا سینٹر ہے بس یہ انہوں نے جو لکھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کس کا نظریہ یہ سارے مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے انہیں کی ڈیوٹی کیوں ہے کی ڈیوٹی ہے مولانا اگلا سوال کیا ہے تمل ناڈو سے مولانا اقبال عمری نے اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا دعوت کو کنوے کرنا ہے یا دعوت کے ذریعے کنورٹ کرنا ہے مولانا یہاں بھی امپوزیشن کا ذہن آ سکتا ہے اس سے کیسے بچا جائے اس کو کلیئر کریں کنورژن اسلام میں ہے ہی نہیں مذہب بدلوانا اسلام میں ہے ہی نہیں اسلام میں جو ہے وہ جس بات کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ کہیے باقی اسلام کے متعلق دیکھیے کہ مذہب ایک پرسنل چوائس کا نام ہے کوئی دوسرا آپ جا کے بدلواوے یہ اس کا تعلق اسلام سے ہی نہیں پرسنل چوائس فمن شاہ اور یومن فمن شاہ اور یکفر اللہ تعالیٰ کا جو کسی پلان ہے اس کے مطابق مذہب ہر آدمی کا پرسنل چوائس ہے بس کوئی دوسرا جا کر کے اس کو بدلوائے مذہب یہ اسلام میں ہے ہی نہیں کئی آیتیں قرآن میں ایسی ہیں لا الدین ہومن شاہ یومن شاہ فلی اکبر یہ سب بتاتے ہیں کہ مذہب ہر انسان کا پرسنل چوائس ہے مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مسٹر اجے نے نے انہوں لکھا ہے کہ can we say that this terrorism phrase is also a temporary one and it will also end like communism? ہاں، کمزم صحیح کہہ رہے ہیں مولانا اگلا کامنٹ آیا ہے دوہا قطر سے مولانا عبد عمری کا اور انہوں نے لکھا ہے مولانا آج کا لیکچر میرے لیے بہت زیادہ تھرلنگ فل تھا آپ کی یہ بات کہ آج صرف آئیڈیالوجی کے ذریعے ہی تشدد پر مبنی تحریکوں کا خاتمہ ممکن ہے کیونکہ جب بھی کسی بھی ملک کو دہشت گردوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے طاقت سے یعنی جدید ہتھیاروں سے اس کا مقابلہ کیا جدید ہتھیاروں کی تباہی سے کچھ معصوم بچے اور عورتیں بھی ہلاک ہوئیں اب دہشت گردوں نے ان معصوم بچوں اور عورتوں کی تصویریں انٹرنیٹ پر ڈال کر عوام کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے یہ عرب ملکوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور پاکستان وغیرہ میں تو بار بار ہوا ہے مولانا آپ کی بات ہی آج قابل عمل ہے اللہ ہمیں آپ کے لٹریچر کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے so we will end the session now